اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامین کرام اللہ تبارک تعالیٰ کو جو چیزیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چیزوں کو شروع کائنات سے رکھا اور جب سے اس روئے زمین پر انسانیت کا آغاز ہوا بنو آدم اس سرزمین پر آئے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی وقت سے اپنی پسندیدہ اور محبوب چیزوں کو جاری فرما دیا پیغمبر مختلف آئے کتابیں مختلف آئی اور قوم کے اعتبار سے احکامات فرق تھے نمازوں کی کیفیت الگ تھی روزوں کی کیفیت الگ تھی لیکن اللہ تعالی کو جو چیز سب سے زیادہ پسندیدہ تھی ان کو اللہ نے کبھی کسی شریعت میں اور کسی پیغمبر کی زندگی میں ختم نہیں فرمایا ایک چیز اس میں سے توحید توحید آدم علیہ سلاط وسلام کا جب پہلا قدم اس دھرتی پر بڑا اسی وقت سے توحید کا سبق شروع ہو گیا لا الہ الا اللہ کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا اور دوسری چیز اللہ کو جہاد بہت پسند ہے اللہ کے راستے میں قتال کرنا اللہ کے راستے میں انسان اپنا جان لگانا مال لگانا وقت لگانا آل اولاد کی قربانی دینا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے توحید آدم علیہ السلاط وسلام کے پہلے قدم سے اس دنیا کے اندر اللہ نے توحید کے درس کو شروع کیا ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے در سے جہاد کو در سے شہادت کو آدم علیہ سلاط و سلام کے پہلے قدم سے شروع کر دیا اور آپ نے سنا کہ حابیل اور قابیل کے اندر حق اور باطل کا سچ اور جھوٹ کا مارکا ہوا جہاد ہوا اور اس کے اندر حابیل شہید کر دیے گئے یہ دنیا کے میدان جہاد میں پہلی شہادت تھی حابیل کی جسے قابل نے قتل کر دیا تھا یہ سلسلہ اسی وقت سے شروع ہو چکا تھا لیکن میں نے بتایا کہ بعض شکلیں شروع ہو جاتی ہیں لیکن فائنلائز جو ہوتا ہے منظم جو ہوتا ہے وہ کبھی آگے جا کر ہوتا ہے ابھی دیکھیے ٹو ویلر گاڑیاں بن رہی ہیں فور ویلر گاڑیاں بن رہی ہیں مکان بنتا ہے اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ مکان میں رہا جا سکتا ہے چھت بن جاتی ہے دیواریں بن جاتی ہیں دروازے لگ جاتے ہیں سینیٹری کا کام ہو جاتا ہے پلمبنگ کا کام ہو جاتا ہے ٹائلٹ بن جاتا ہے باورچی خانہ لیکن رنگ روغن اس کا باقی رہتا ہے لائٹنگ کا کام پنکھوں کا کام اے سی کا کام اس کا باقی رہتا ہے رہنے کے لائق تو ہو گیا لیکن ابھی فائنلائز نہیں ہوا اپنے تکمیل کے مرحلے کو نہیں پہنچا اسی طریقے سے جہاد شروع ہو چکا تھا حضرت آدم علیہ سلاۃ وسلام کے اس دھرتی پر قدم رکھنے کے فوراً بعد اور جس کا پہلا ماری کا اور جس کا پہلا سبق حابیل اور قابیل کی شکل میں دنیا نے دیکھا لیکن سیدنا موسا علی نبی علیہ سلاۃ وسلام کے زمانے میں جہاد منظم ہو چکا تھا فائنلائز ہو چکا تھا اور وہاں سے وہ مکمل رفتار پکڑ چکا تھا مکمل تیزی کو وہ اپنا چکا تھا اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر حضرت سیدنا موسا علی نبی علیہ سلاط و سلام کا واقعہ جا بجا ذکر فرمایا ہے اور جتنا حضرت موسا علیہ سلاط و سلام کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کسی اور پیغمبر کا تذکرہ اور کسی اور قوم کی تاریخ اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں بیان کی چنانچہ مختصر طور پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت موسا علیہ سلاط و جب دنیا میں تشریف لانے کا وقت تھا تو اس وقت مصر کے اندر براؤن کی حکومت تھی براؤن ایک ظالم جابر متشدد خونخار بھیڑیا کی شکل میں انسان کی شکل میں خونخار بھیڑیا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ اپنی مال اور دولت اور اپنی حکومت اور اپنی سلطنت کے بلبوتے پر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا بدقسمتی کی بات یہ ہوئی کہ اس کے دربار کے نجومیوں نے اسے بتا دیا کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو اور سلطنت کو تہس نہس کر دے گا نیس تو نابود کر دے گا تو یہ تو تھا فرون ہی اس کے پاس عدل کہاں تھا انصاف کہاں تھا سچائی کہاں تھی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو پورے اپنے مصر کے اندر پھیلا دیا جہاں جہاں اس کی حکومت سلطنت تھی کہ اگر کوئی مرد بچہ پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اگر کوئی لڑکی پیدا ہو اس کو زندہ چھوڑ دیا جائے تو چنانچہ ہزاروں لڑکوں کو اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا رہا قتل کیا جاتا رہا اللہ کی مرضی کے سامنے اللہ کی مشیت کے سامنے اللہ کے ارادے کے سامنے کس کی چلتی ہے وہاں حضرت موس علیہ سلاط وسلام پیدا ہوئے ان کی والدہ کو ڈر ہوا کہ اگر کے علم میں یہ بات آ جائے گی کہ لڑکا پیدا ہوا ہے وہ اس کو قتل کر دے گا اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی کی حضرت علیہ سلاط وسلام کی والدہ کی طرف وہ اوہینا الا امی موسا اے موسا کی تم اس کو ایک تابوت کے اندر رکھ کر سمندر کے حوالے کر دو سمندر کے حوالے کر دیا اللہ تعالی پر اعتماد کرتے ہوئے وہ ہچکولے کھاتے ہوئے سمندر کے موجوں سے ٹکراتے ہوئے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے آخر کار ایک دن جو فرعون کا محل تھا اور آپ کی جو پھر ان کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا یہ دیکھا کہ ایک تابوت جا رہا ہے حضرت آسیہ نے پوچھا کہ کیا ہے ہر سمندر میں ہزاروں چیزیں بہتی ہیں یہ بھی کوئی چیز ہوگی حضرت آسیہ نے کہا اس کو اٹھا کر دیکھنا چاہیے اور جو اٹھا کر کھول کر دیکھا چاند کی طرح خوبصورت ایک حسین بچہ اس میں نمودار ہوا مجومئینہ کہا خبردار فرون کہیں یہ بچہ تیرے تخت کو تیرے تاراج کو سلطنت کو تباہ نہ کر دے برباد نہ کر دے اللہ تبارک تعالیٰ کو منظور تھا کہ فرعون کی سلطنت اور فرعون کی حکومت اس کے گھر سے خود اس کی تباہی کے اسباب پیدا ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں محبت کو ڈال دیا کہا کہ اجی یہ بچہ جب ہمارے پاس رہے گا ہماری پرورش میں رہے گا ہماری سرپرستی میں رہے گا ہماری نگہداشت میں رہے گا پھر کون اس کو خراب کر پائے گا اس کا دل دماغ خراب کرے گا اس کو پال لینا چاہیے پھر نجومیوں کی جو ہدایتیں تھیں ان کو نظر انداز کر کر حضرت موس علیہ سلاط وسلام کی پرورش کا بیڑا اٹھا لیتا ہے اور حضرت موس علیہ سلاط وسلام کو پالنے لگتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ سن چکے ہیں کہ پیغمبروں کی عصمت عفت اور پاک دامانی کی حفاظت فرماتے ہیں بچہ جب بھوک سے بےتاب ہوا رونے لگا تو مصر کے اندر دودھ پلانے والی عورتیں تھیں ان کو بلایا گیا بچہ قریب جاتا جھٹک کر اور وہ سینے پر لات مار کر وہ دور ہو جاتا لیکن ایک قطرہ دودھ نہیں پیتا آخر کار فرعون کے منادی میں اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اگر کوئی کرائے کی دودھ پلانے والی اس بچے کو دودھ پلائے انہیں معقول انعام دیا جائے گا مصالح سلاط وسلام کی والدہ نے اپنے آپ کو ماں ظاہر کیے بغیر والدہ ظاہر کیے بغیر وہ آئی ماں اور بچے کا رشتہ قدرتی تھا اللہ یہ چاہتے تھے حضرت مصالحہ علیہ و کے پیٹ میں کا دودھ نہ جائے چنانچہ دائیا کے حساب سے مزدوری دے کر فرعون نے حضرت مصالح کی والدہ کو دودھ پلانے والی اور بچے کو پالنے والی کی خدمت سے حیثیت سے رکھ لیا انہوں نے جو امتحان دیا تھا اور امتحان کے اندر کامیابی پائی تھی حضرت علیہ السلام کی والدہ نے کہ ان کو کہا گیا کہ تابوت میں بند کر دو تختیوں میں بند کر دو اور سمندر کے حوالے کر دو اگر اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ کی ہوتی تو حضرت موسا کے والدہ کو یہ انعام نہ ملا ہوتا ممکن تھا کہ فرون تک یہ خبر پہنچ جاتی اور لڑکوں کی طرح اس بچے کو بھی قتل کر دیا جاتا پھر حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کی والدہ کو اللہ نے دنیا میں یہ انعام دیا کہ تم نے ہمارے حکم کی تعمیل کی ہماری بات کو مانا اسباب پر اعتماد کیے بغیر تم نے سمندر کے حوالے ہمارے حکم سے اپنے بچے کو کیا نتیجہ یہ ہوا ماں بچے کو دودھ تو پلا رہی ہے مزدوری بھی مل رہی ہے اور بچے کا پیار بھی مل رہا ہے اور بچے کو ماں کی مامتا بھی مل رہی ہے اور شفقت بھی مل رہی ہے چنانچہ حضرت مسالیہ علیہ و وسلام یوں تو کر باتوں کے اندر جوانی کی دہلیز کے اندر پہنچ گئے اور جوان ہو گئے حضرت موسا علیہ سلاط وسلام جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اب ہوش اور حواس ان کے جاگ چکے تھے حضرت موسا علیہ سلاط وسلام نے دیکھا کہ بنو اسرائیل پر یہ ظلم پر ظلم کیے جا رہا ہے اور بنو اسرائیل حضرت موسا علیہ صلاح وسلام کی قوم تھی یہ کتنی قوم تھی اپنی قوم پر ظلم اپنی قوم پر تشدد اپنی قوم پر زیادتی اپنی قوم کے بھائیوں کا قتل عام بچوں کو یوں جسم کے ٹکڑے کر دینا حضرت مصلاط وسلام کی حیرت اور حضرت علیہ سلاط وسلام کی حمیت جاگ اٹھی تھی بے بس تھے مجبور تھے اور فراؤن کا محل تھا اس کی طاقت تھی اس کی قوت تھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اسی درمیان ایک بنو اسرائیل اور ایک فراؤن کا آدمی ان دو آدمیوں کے اندر ایک کپتی میں اور ایک بنو اسرائیل میں لڑائی ہوتی ہے کتنی حضرت موس علیہ سلاۃ وسلام کے خاندان کا آدمی اور وہ بنو اسرائیل کا آدمی فراؤن کے قبیلے کا آدمی جب وہ بنو اسرائیل کا آدمی کپتی کو مار رہا تھا تو کپتی حضرت موس علیہ سلاط وسلام کو مدد کے لیے بلایا کہ یہ مجھے مار رہا ہے آپ میری مدد کیجئے حضرت موس علیہ سلاط وسلام ضبط کر رہے تھے غصے کو پی رہے تھے پورا غصہ انہوں نے ایک گھوسے میں جو نکالا بنو اسرائیل کے منہ پر جو تماچا مارا اور سینے پر جو مکہ مارا وہی وہ ڈھیر ہو گیا اور وہ مر گیا حضرت سلا تو سلام پریشان ہو گئے جانتے تھے کہ فرون مجھے نہیں چھوڑے گا اب مجھے سری پر لٹکا دے گا اور مجھے جو ہے قتل کر کے ٹکڑے کر دے گا اس لیے کہ میں نے مکہ مار کر اس کے آدمی کا قتل کر دیا ہے چنا حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام خوف کے مارے مصر کو چھوڑ کر مدین چلے جاتے ہیں یہ سب لمبا واقعہ ہے مجھے اصل حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کے جہاد کے منظر کو پیش کرنا ہے اس منظر کو پیش کرنے سے پہلے آپ کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر قرآن کی حقائق کے سامنے تاریخی سچائیوں کے سامنے جاننا ضروری ہے حضرت موسا علیہ السلام جب مصر سے چلے گئے مدین وہاں پھر ایک لمبا واقعہ کہ کنویں کے پاس کچھ لڑکیاں پانی کو سینگ رہی تھی اور پانی نکال رہی تھی حضرت علیہ سلاۃ وسلام نے ایک بچی کو دیکھا شرم کے مارے حیا کے مارے وہ آخر میں آئی اور پھر آپ نے اس کی مدد کی پردے کا خیال کیا حیا کا خیال کیا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا بہت طاقتور ہوتے ہیں پیغمبر اور اور امانت دار ہوتے ہیں قوت والے ہوتے ہیں پیغمبر حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام جو ڈول کئی لڑکیاں مل کر کھینچتی تھی آپ ایک ہاتھ سے اس ڈول کو کھینچ دیا اور حضرت شعیب علیہ سلاۃ وسلام کی وہ صاحب زادی تھی تو گھر تک پانی بھی پہنچانے کا کام کیا کہا کہ میں آگے آگے چلتا ہوں تم پیچھے پیچھے آنا اس لیے کہ اگر تم آگے چلو گی تو میری نگاہ تمہارے جسم پر پڑے گی تو وہاں بھی آپ نے پردے کا خیال کیا تو جب یہ بچی شعیب علیہ سلاط وسلام کی جا کر اپنے ابا سے اپنی ان کی طاقت کا اور امانت کا تذکرہ کیا کہ طاقت تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں ڈول کو کھینچ دیا اور پھر یہاں سے یہاں آتے تک کبھی راستے میں بیٹھا نہیں اور کبھی جو ہے وہ اپنے وزن کا احساس انہوں نے کروایا نہیں اور دوسرا ان, انہوں نے جو پردے کا اہتمام کیا اور تخوے کا مظاہرہ کیا حضرت شعیب علیہ سلاط وسلام نے فرمایا کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو اور اس کے لیے دس سال بکریوں کو چرانے پر مہر مقرر کیا کہ تم اتنے سال بکریاں چراؤ گے تو مہر ادا ہو جائے گا حضرت موس علیہ سلاط و سلام کا لڑک بنا تھا یہ دس سال ایک پیغمبر حضرت شعیب علیہ سلاط وسلام کی سرپرستی میں گزرے اور پھر اس کے بعد حضرت موس علیہ سلاط وسلام کو پتا چل گیا کہ نبوت کا راستہ کیا ہوتا ہے رسالت کا راستہ کیا ہوتا ہے فرعون کے محل کے اندر آپ کی پرورش ہوئی تھی فرعونیت تشدد اور بربریت کیا ہوتی ہے اور نبوت اور رسالت کا امن کا راستہ کیا ہوتا ہے چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ اسٹیج آ گیا کہ آپ کے سر پر پیغمبری کا تاج پہنایا جا سکتا ہے اور آپ کو کلیم اللہ بنایا جا سکتا ہے اور آپ کی شادی حضرت شعیب علیہ صلاح وسلام کی صاحب دادی سے ہو گئی اللہ تبارک تعالیٰ نے کوہ تور پر بلایا وہ بھی لمبا واقعہ وہاں بلا کر آگ تلاش کرنے کے لیے گئے تھے آگ ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے اللہ نے پیغمبری مرحمت فرما دی جب پیغمبری مل گئی پیغمبری ملنے کے بعد یہ پیغمبری گھر لے کر بیٹھنے کی کوئی چیز نہیں ہے ایمان ملنے کے بعد اسلام ملنے کے بعد قرآن ملنے کے بعد یہ گھر بیٹھ کر تحجد اور گھر بیٹھ کر اشراق عوامین اور داڑھی کے بال برے کرنے اور عورتوں کے جسم پر پردہ لانے کی چیز نہیں یہ بازار میں آ کر باطل سے ٹکر لینے کی چیز ہے آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے ایمان کی منتہا ہمارے ایمان اور اسلام کی اینڈنگ سین یہ ہے کہ ہماری زندگی میں نماز ہے ہماری زندگی میں روزہ ہے ہمارے چہرے پر داڑھی ہے ہمارے اوپر اسلامی لباس ہے یہ اینڈنگ سین نہیں ہے یہ ابتدائی مرحلہ ہے کہ کوئی مومن اور کوئی مسلمان ایمان اور اسلامات اسلام کے احکامات پر عمل کرے اصل جو ایمان کا محرک ہے اصل جو نبوت کا کام ہے اصل جو رسالت کا کام ہے اور اصل نبوت اور رسالت کے ماننے والے متبعین اور امت کا کام ہے یا قم فانذر و کا فکبر و سیاہ اے چادر اور لپیٹنے والے اے مزمل اے مدثر کم کھڑا ہو جا جاضر جا جا تو ڈرا تیرا کام یہ ہے نبوت یہ کوئی بگارنے کی چیز نہیں یہ گھر کے اندر تجوری میں رکھنے کی چیز نہیں قرآن میں فرمایا اللہ نے وہ اشیرت عشیرت اقربین آپ ڈرانا شروع کیجئے اور یہ ڈرانے کی ابتدا اپنے گھرانے سے اپنے خاندان سے اپنے قبیلے سے اپنے سماج سے اپنی سوسائٹی سے نبوت ملنے کے بعد رسالت ملنے کے بعد اور وہی نازل ہونے کے بعد کم فانزل کا حکم نازل ہونے کے بعد صفا کی چوٹی پر آخا گئے اور آپ نے نہ اپنوں کی پرواہ کی نہ غیروں کی پرواہ کی نہ تعریف کرنے والوں کی تعریف سے خوش ہوئے نہ تانا دینے والوں کے تانوں سے آپ خوف کھائے صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور چڑھ کر فرمایا یا لا لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ اے پڑھو تو تم کامیاب ورنہ پہاڑ کے اس طرف میں اللہ کے ایک عذاب کو دیکھ رہا ہوں وہ اللہ کا عذاب تمہیں تباہ کر دے گا وہ اللہ کا عذاب تمہیں نیست و نابود کر دے گا حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کی شادی ہو گئی اور تور پر آپ کو پیغمبری ملی تو کے نسخے ملے اس کو گھر لے کر بیٹھنے کی چیز نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اظہب انتا اللہ نے فرمایا ازبا علا فرونا موسا جاؤ اب جا کر فرعون سے برسرے پیکار ہو جاؤ فرعون کی حکومت سے ٹکر لو فرعون کی سلطنت سے ٹکر لو وہ واقعہ جو تم نے مارا تھا کسی بنو اسرائیل کو وہ بھلا دو اور اس کو ختم کر دو اب چونکہ فرعون ایک سخت جابر اور ظالم اور متشدد انا اناربلا کا دعوی کرنے والا ایک سخت بادشاہ تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ سلاط وسلام کو آپ کا معامن اور آپ کا مددگار بنا کر ان دونوں کو فرعون کے دربار میں بھیجا کہ دو ٹوک ہو کر صاف کہہ دو کہ جو تو فرونیت کا دعوی کر رہا ہے اور رب ہونے کا دعوی کر رہا ہے خدا ہونے کا دعوی کر رہا ہے ایک نمبر کا تو جھوٹا ہے اگر تو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی چاہتا ہے تو مجھ پر ایمان لے کر آ اس ہبا الا فرونا فرولا امن لہو قول لین لال لہو یہ تزک کرو او یکشا اور اس کو اچھے انداز سے سمجھاؤ تاکہ وہ نصیحت کو قبول کر لے یا ڈر جائے حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ مسلاط وسلام یہ دونوں فرعون کے دربار میں گئے اور جا کر اللہ کے پیغام کو پہنچایا کہاں فرعون کو قبول کرنا تھا ان کو انکار کرنا تھا اس کی خون کے قطرے قطرے کے اندر بغاوت تھی دشمنی تھی حق سے اور بغاوت تھی اسلام سے تو فرعون نے کہا میں تیری بات کو نہیں مانتا حضرت موسا علیہ السلام نے کہا یوں بند چار دیواری کے اندر بات چیت نہیں ہوگی آجا میدان کے اندر تیرا میرا مقابلہ ہوگا تو چنانچہ فرعون نے اپنے پورے ملک بلکہ پوری دنیا کے ماہر جادوگروں کو بلایا حضرت موصالح علیہ و وسلام ایک طرف اور دنیا کے بڑے بڑے جادوگر ایک طرف اس میدان کے اندر ان جادوگروں نے رسیوں کو چھوڑا تو وہ اجدے بن گئے اور وہ سام بن گئے حضرت موسالیہ علیہ تو وسلام کچھ وقت کے لیے آپ پر خوف تاری ہوا اللہ نے وہی نازل کی یا موسا اللہ تخف اے موسا ڈرنے کی ضرورت نہیں والی معافی یمینک آپ اپنے سیدھے ہاتھ کے اندر جو لاٹھی ہے اور جو آسا ہے اس کو زمین پر ڈالو زمین پر ڈالا وہ ایسا اجدا بنا کہ ان تمام اجدوں کو اس نے نگل لیا جب پیرون کے جادوگروں نے یہ سچائی دیکھی اور یہ حقیقت دیکھی تو جو لڑنے کے لیے گئے تھے اور مقابلہ کرنے کے لیے گئے تھے وہ صاحب ایمان بن گئے اور حضرت موسا کی نبوت کا اور رسالت کا انہوں نے اقرار کر لیا فرعون کو یہ چیز بھائی نہیں اس نے کہا کہ لوقتی ان ایدیا کم ولا ارجلن میں تمہیں ایک ہاتھ کاٹ دوں گا ایک پیر کاٹ دوں گا ولا اسلی ون کم فی جزو نخل اور تمہیں سوریوں پر لٹکا دوں گا ولا تالا منا ایونا اشد من افقا تمہیں پتا چل جائے گا کہ دنیا میں اس دھرتی میں میرے سے بڑا ظالم کوئی نہیں اور میرے سے بڑا طاقتور کوئی نہیں تو ایمان بن چکا تھا ہمارے جیسا جمعہ جمعہ کا اور عید عید کا اور پارٹیوں کا جھنڈوں کا مسلکوں کا ایمان نہیں تھا وہ مضبوط سچا ایمان تھا انہوں نے کہا اے فرون تو زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے سکتا ہے سو مرتبہ ہماری جان لے لے لیکن ہم حضرت موسا کے دامن کو چھوڑنے والے نہیں ہم ایمان سے ہاتھ دھونے والے نہیں جب فرون نے یہ دیکھا کہ ہماری جو ہے کایا پلٹ رہی ہے ہم بازی ہار رہے ہیں پھر دوبارہ اس نے حکم دیا کہ بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا جائے پہلی مرتبہ اس لیے قتل کیا کہ کوئی اس میں نبی پیدا نہ ہو جائے کوئی ایسا آدمی پیدا نہ ہو جو ان کی حکومت کو ختم کر سکے اب اس لیے کہ اب یہ جان چکا تھا کہ میری قوم کا مقابلہ بنو اسرائیل کے ساتھ ہوگا اور بنو اسرائیل میں مردانہ راحت کو کم کرنے کے لیے عسکری اور فوجی مہم کو کم کرنے کے لیے آج کے بعد کوئی عورت بچہ نہیں جنے گی پھر دوبارہ اس نے مہم چلائی بچوں کو قتل کرنے کی جب یہ ظلم اور یہ تشدد حد سے آگے بڑھ گیا حد سے آگے بڑھ گیا یہ بنو اسرائیل جو برسوں سے فرعون کی محکوم قوم تھی غلام قوم تھی اور غلامانہ زندگی گزار رہی تھی ایک وقت وہ آیا کہ جو بنو اسرائیل کے لیے اللہ نے بادل کا سایہ دیا جو بنو اسرائیل کے لیے اللہ نے آسمان سے دسترخوان کو نازل کیا جو بنو اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی آج یہ بنو اسرائیل حضرت موسا کا دامن پکڑ لیا اور کہنے لگی اے موسا کون سی تم دعوت لائے ہو کون سی تبلیغ تم لائے ہو کون سے نظریات اور کون سے افکارات اور کون سے خیالات لائے ہو تمہارے سے پہلے ہماری حالت اچھی تھی وہاں آ کر تم نے فرعون سے ٹکر لی تم نے فرعون کے مقابلے کی سوجی اور فرعون کو برا بھلا کہا اور اس کی خدائی کو چیلنج کیا نتیجہ یہ ہوا کہ آج دیکھو خون کی ندیاں بہ رہی ہے آج ملا عمر کو یہی نہ تانا دیا جاتا ہے آج طالبان کو یہی نہ تانا دیا جاتا ہے کہ امریکہ اپنی جگہ پر تھا رشیا اپنی جگہ پر تھا وقت کا فرعون اپنی جگہ پر تھا انہوں نے پوری دنیا کے اندر قتل و غارت گری کے بازار کو گرم کر دیا دنیا کے اندر امن تھا دنیا کے اندر چین تھا دنیا کے اندر سکون تھا لیکن یہ مٹھی بھر امامے والے یہ داڑھی والے یہ جذبہ جہاد والے یہ جذبہ شہادت والے انہوں نے رب کو مل کا دعویٰ کرنے والے امریکہ کو جھنجوڑا بمباری کی نائن الیون کا واقعے کو پیش کروایا اس کے ضمیر کو برا بھلا کہا نتیجہ کیا ہوا گوانتا بے کی جیل بنی نتیجہ کیا ہوا ابو غریب کی جیل بنی نتیجہ کیا ہوا فلسطین کی گلیاں گواہی دے رہی ہیں نتیجہ کیا ہوا لبنان کی گلیاں اور سربیا کی گلیاں عراق اور بوسینیا کی گلیاں افغانستان کے یہ جو ہے گلی کوچے آج گواہی دے رہے ہیں یہی بات بنو اسرائیل نے حضرت موسا علیہ صلاح و سلام کو کہی اے موسا ہم لوگ امن سے تھے ہم لوگ چین سے تھے ہم لوگ سکون سے تھے ہم لوگ آرام سے تھے یہ کیا تم تو لے کر آئے یہ کیا تم تم دعوت و تبلیغ کی فضا لے کر آئے یا کیا تم اللہ کا پیغام لے کر آئے تم فرعون کو چھیڑنا نہیں چاہیے تھا اور اس کی طاقت اور اس کی قوت سے برسر پیکار ہونا نہیں چاہیے تھا تم کہاں فرعون کہاں فرعون پچپن ہزار ففٹی فائیو تھاؤزینڈ شہروں کا مالک تھا فروغ ہزاروں سونے اور چاندی کے محلوں کا مالک تھا فروغ اس کے محلوں کے نیچے پانی کی ندیاں بہتی تھی اور کہتا تھا انہار و تجری منتا اور موسا تم بات تک صحیح نہیں کر سکتے ایک جھوپڑی تمہاری نہیں پیٹ پر پتھر باندھتے ہو آج لوگ یہی نہ کہہ رہے ہیں کالجوں کے دسے ہوئے یونیورسٹیوں کے دسے ہوئے کمیونزم کے کمیونسٹوں کے ڈسے ہوئے کہ بھائی ان لوگوں کے پاس ایک سوئی کا کارخانہ نہیں ہے ایک بندوق نہیں بنا سکتے ایک گولی نہیں بنا سکتے ایک بارود نہیں بنا سکتے اور ایک ہتھیار نہیں بنا سکتے آ گئے امریکہ سے ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کا مالک اور ناسا کمپنی رکھنے والا راکٹ بنانے والا سافٹ ویئر بنانے والا ہارڈ ویئر بنانے والا کمپیوٹر ٹیکنالوجی رکھنے والا یہ امامے والے اس سے مقابلہ کریں گے یہی بات بنو اسرائیل نے حضرت مس علیہ سلاۃ وسلام کو کہی تھی اسی لیے آخا نے فرمایا لن نم من کا نا قبل کم اے لوگوں میری امت ہو بہ اس سے پہلے امتوں کے نقش قدم پر چلے گی اور کتنا چلے گی نالی بن نالی جیسے ایک آدمی کے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں ایک آدمی کے دونوں چپل برابر ہوتے ہیں اگر کسی کا نمبر آٹھ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ لیفٹ کا ایٹ ہو اور رائٹ کا سیون ہو نمبر بدلتا نہیں دونوں سیم ہوتے ہیں اور دونوں کا حلیہ ایک ہوتا ہے نے مثال دے کر فرمایا جیسے ایک آدمی کے دو چپل برابر ہوتے ہیں میری امت کے اندر وہ لوگ پیدا ہوں گے جو بنو اسرائیل کے مزاج کے مطابق چلیں گے انہوں نے کہا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری طرف سے یہ خون خرابہ آج لوگ کہہ رہے ہیں ان مولویوں کی طرف سے دہشت گردی کا الزام مسلمانوں پر لگ رہا ہے ان مولویوں کی طرف سے مسجدوں کے اندر بمباری ہو رہی ہے ان مجاہدوں کی طرف سے مدرسوں کو جو ہے برباد کیا جا رہا ہے ان مجاہدوں کی طرف سے فرانس کے میناروں کو ختم کیا جا رہا ہے یہی بات بنو اسرائیل نے حضرت موسالیہ سلاط و سلام کو کہی تھی ہم امن سے تھے چین سے تھے سکون سے تھے آپ نے کیا کر دیا حضرت مصالحہ علیہ و سلام کو غصہ بھی آیا مایوسی بھی ہوئی صبر کر کے رہ گئے جو قوم غلامانہ زندگی گزارتی ہے ہندوستان انیس سو چالیس پر سات میں انیس سو سینتالیس میں نائنٹین فورٹی سیون کے اندر ضرور آزاد ہوا لیکن رب کائنات کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کا مسلمان گوروں کی حکومت سے نکل کر کالوں کی حکومت میں چلا گیا اور کل تک انیس سو سینتالیس سے پہلے اگر گورے مسلمان کو غلام بنائے ہوئے تھے انیس سو سینتالیس کے بعد کالوں نے مسلمانوں کو غلام بنا رکھا ہے نہ ان کی تہذیب ہے نہ ان کا کلچر ہے نہ ان کا تمدن ہے نہ ان کی شناخت ہے نہ ان کی پہچان ہے یہ غیروں کی زبان بولتے ہیں یہ غیروں کا چہرہ اپناتے ہیں یہ غیروں کے تہوار مناتے ہیں یہ غیروں کا لباس اپناتے ہیں یہ غیروں کی تہذیب اور تمدن کو اپناتے ہیں جو قوم غلامانہ زندگی گزارتی ہے جو قوم کسی قوم کی غلام رہتی ہے تو اونچا سمجھنے کی صلاحیت اچھی چیز سمجھنے کی صلاحیت اللہ اس میں ختم کر دیتا ہے وہ نالی کے کیڑے بن کر جوان ہوتے ہیں وہ نالی کے کیڑے بن کر بوڑھے ہوتے ہیں اسی نالی کے اندر ان کا انتم سنسکار ہو جاتا ہے آج مسلمان قوموں کو ایک طرف ہندو فرقہ ایک طرف عیسائی فرقہ ایک طرف یہودی ایک طرف عیسائی اور ایک طرف امریکی ایک طرف برطانیہ والا تمام لوگوں نے اس کو ڈرا کر ڈرا کر ڈرا کر مار کر کوڑے مار کر اس کو غلام بنا رکھا ہے اس غلامیت کا توق نکال کر وہ اونچی بات جیسے بنو اسرائیل سمجھنے کے لیے تیار نہیں ایسا آج کا مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے کہ برسوں سے جب ہمارے بزرگان دین اور ہمارے بڑوں نے اس دھرتی پر نو سو سال تک جب اسلامی پرچم کو لہرایا اور اسلامی جھنڈے کو لہرایا اور ہمارے مسلم حکومت اور اسلامی جو ہے سلطنت کا اس ہندوستان سے خاتمہ ہو گیا تقریباً مسلمان اس وقت سے لے کر آج تک ایسٹ انڈیا کمپنی جب ہندوستان کے اندر قدم رکھی اس وقت سے لے کر اب تک مسلمان غلامانہ زندگی گزار رہا ہے مسلمان کے نزدیک سنڈے کی اہمیت ہے جمعہ کی اہمیت نہیں ہے مسلمان کے نزدیک کی اہمیت ہے ٹوپی اور امامے کی اہمیت نہیں ہے مسلمان کے نزدیک brush toothpaste toothpaste کا استعمال مسلمان کتنا کرتا ہے برش جو سورن کے بالوں سے بنتا ہے کتنا استعمال کرتا ہے اور مسواک کا کتنا استعمال کرتا ہے مسلمان ایک غلامانہ زندگی ہندوستان کے اندر وہ گزار رہا ہے اور جو قوم غلامانہ زندگی گزارتی ہے اس کے ذہن پر تالے جڑ جاتے ہیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اور طاقت اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتا ہے بنی اسرائیل کی یہ طاقت فرعون کی حکومت فرعون کے جبر اور فرعون کے تشدد اور فرعون کی دہشت گردی کی وجہ سے ختم ہو چکی تھی حضرت علیہ سلاۃ وسلام کا جذبہ جہاد حضرت علیہ سلاۃ وسلام کا جذبہ شہادت اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا چنا حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کے سامنے بنو اسرائیل نے صاف کہہ دیا اے موسا ہم امن میں تھے ہم سلامتی میں تھے ہم راحت میں تھے ہم سکون میں تھے تمہارے آنے کے بعد یہ گلی گلی کے اندر فساد تمہارے آنے کے بعد یہ قتل و غارت گری کا منظر تمہارے آنے کے بعد فرعون کا غصہ اور بڑھ گیا حضرت موسا صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئے اللہ کی طرف سے حکم یہی تھا آپ مایوس بھی ہوئے اور آپ کو غصہ بھی آیا آپ کو ہنسی بھی آئی آپ خاموش رہ گئے نتیجہ یہ ہوا اسی کشمکش میں کچھ سال گزرنے نہیں پائے اللہ تبارک تعالیٰ کا اب دو ٹوک حکم نازل ہوا اے موسا اب حجت پوری ہو چکی ہے آپ فرعون کو جو سمجھانا تھا وہ آپ سمجھا چکے ہیں فرعون کی طرف سے جو سختیاں آنا تھا جو تشدد آنا تھا وہ آ چکا ہے یہاں رک کر ایک بات قابل غور ہے حق کا علم لے کر نکلو گے جی کا علم لے کر نکلو گے شہادت کا جھنڈا لے کر نکلو گے یہ شہادت کوئی درخت کا پھل نہیں ہے جسے توڑ کر تم کھا لو گے یہ شہادت کسی ندی کے پانی کا گھونٹ نہیں ہے کہ منہ مارا اور آپ نے پانی پی لیا اس کے لیے صبر اس کے لیے استحامت اس کے لیے حالات کا سامنا کرنا بنو اسرائیل کو جذبہ جہاد تک پہنچنے کے لیے بنو اسرائیل کو شہادت کے مقام تک پہنچنے کے لیے اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑی ان کی سختیوں کو برداشت کرنا پڑا فرعون کے تشدد کو برداشت کرنا پڑا اور صبر کے دامن کو تھامنا پڑا تب جا کر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا اے موسا تم اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی طرف نکل جاؤ فلسطین بیت المقدس کی سرزمین حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام وسلام کی سرزمین اللہ نے ان پیغمبروں کو وعدہ کیا تھا کہ آج اگرچہ کہ تمہاری نسل یہاں نہیں ہے لیکن ایک وقت تمہاری ضروریت کو اور تمہاری اولاد کو میں یہاں پر آباد کروں گا انشاءاللہ شاء اللہ اللہ بیت المقدس آزاد ہوگا انشاءاللہ وہاں آزاد گونجے گی وہاں نماز پڑھی جائے گی خبریں آ رہی ہیں کہ سرنگ بنائی جا رہی ہے خبریں آ رہی ہیں ہتھیارات کو جمع کیا جا رہا ہے خبریں آ رہی ہیں اسرائیلی کتے مسلمانوں کو نماز پڑھنے نہیں دیتے جمعہ قائم کرنے نہیں دیتے ان کا سورج غروب ہو چکا ہے اور غروب ہونے کے بعد جو کچھ کچھ روشنی مغرب کے وقت دکھائی دیتی ہے میرے اللہ کی قسم حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ تبارک تارا بیت المقدس کو آزاد فرمائے گا حضرت عیسیٰ علیہ سلاط وسلام و سلام تشریف لائیں گے ایک ایک یہودی کتے کو ایک ایک اسرائیلی کتے کو اس کا انتم سنسکار کریں گے آج لوگ پوچھتے ہیں غیر مخلف پوچھتے ہیں حضرت عیسیٰ جو آئیں گے کیا حنفی بن کر آئیں گے کیا شافی بن کر آئیں گے اور کیا جو ہے نقش بندی بن کر آئیں گے کیا سہر بندی بن کر آئیں گے کان کھول کر سلو جماعت کے پجاروں جمعیت کے پجاریوں مسلک کے پجاریوں جھنڈے کے پجاریوں غیر مخلدوں اہل حدیثوں کان کھول کر سن لو حضرت عیسیٰ نہ حنفی بن کر آئیں گے نہ شافی بن کر آئیں گے نہ چشتی بن کر آئیں گے نہ خادری بن کر آئیں گے نہ صحر بندی بن کر آئیں گے نہ عربی بن کر آئیں گے نہ عجبی بن کر آئیں گے نہ مالکی نہ ہمبلی بلکہ حضرت عیسیٰ جو آئیں گے جس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے اور میرے آقا کی روایت بیان کرتی ہے وہ مجاہد کی سبیل اللہ بن کر آئیں گے دنیا کا سب سے بڑا مکتب فکر اور دنیا کا سب سے بڑا مسلک اور اللہ کی سب سے محبوب چیز اور اللہ کی سب سے پسندیدہ چیز اگر کوئی ہے اے لائے کلیمت اللہ ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کچھ بھی بن کر آئیں لیکن مجاہد فی سبیل اللہ بن کر آئیں گے امام مہدی کچھ بھی بن کر آئیں گے مجاہد فی سبیل اللہ بن کر آئیں گے امام مہدی کا رول مسلک کو عام کرنا نہیں ہوگا امام مہدی رفع دین کو عام نہیں کریں گے آمین کے سر کو آمین بل جہر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حنفیت کو عام نہیں کریں گے دیوبندیت کو عام نہیں کریں گے اور بریلویت کو عام نہیں کریں گے رضاحانیت کو عام نہیں کریں گے ان کا صرف ایک مقصد ہوگا وہ الا کلیمت اللہ ان کا صرف امام مہدی کا ایک مقصد ہوگا الا کلیمت اللہ جہاد فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے کے اندر جامع شہادت کو نوش کرنے کا جذبہ پیدا کرنا اگر تم یہ چاہتے ہو ان کی جماعت میں شامل ہونا تو ان کا مکتب فکر ان کا مسلک اور ان کا مشرق جو جہاد فی سبیل اللہ ہے اس جذبے کو تم بیدار کرو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ صلاح وسلام کو حکم ہوا کہ وہ اریحا آج فلسطین کے اندر ایک علاقہ ہے جس کا نام اریحا ہے وہاں ہجرت کرنے کا حکم دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے چھ لاکھ حضرت مس علیہ سلاۃ وسلام کی قوم تھی اور فرون کی قوم سولہ لاکھ کی تھی اب تمام مراحل پورے ہو چکے تھے فرعون کو جو دعوت دینا تھا دعوت دی جا چکی تھی سام کا جادو کا جو مقابلہ ہونا تھا وہ مقابلہ ہو چکا تھا اور فرون کے طرف سے جو سختیاں جو امتحانات اور جو تشدد ہونا تھا وہ ہو چکا تھا آپ کی زندگی میں اگر آپ حق پر ہیں الا کلیمت اللہ کا جھنڈا تھامے ہوئے ہیں جہاد کا جھنڈا تھامے ہوئے ہیں شہادت کا جھنڈا تھامے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں میری زندگی میں کوئی امتحان نہیں میری زندگی میں کوئی آزمائش نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جھنڈا ابھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آیا الا کلیمت اللہ کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ بنو اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گا وہ حضرت موسا کے نقش قدم پر چلے گا حضرت ہارون کے نقش قدم پر چلے گا کاٹا جائے گا گالیاں دی جائیں گی ملک سے نکالا جائے گا تانے دیے جائیں گے اللہ کے نبی کو کیا نہیں کہا گیا شاعر نہیں کہا گیا کاہن نہیں کہا گیا مجنون نہیں کہا گیا دیوانہ نہیں کہا گیا مکے سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا گیا تائف کی سرزمین کے اندر کیا آپ کو پیٹا نہیں گیا آپ سے بڑھ کر امین کون تھا آپ سے بڑھ کر صادق کون تھا آپ سے بڑھ کر دیانت دار کون تھا کس جرم کے اندر آپ کو گالی دی گئی کس جرم کے اندر آپ کو مکئی مکرمہ سے نکالا گیا جو آئما کہتے ہیں جو دین کے دائی کہتے ہیں آرام کی زندگی بھی اس کا مطلب یہ کہ تو نے دین کا جھنڈا اٹھایا ہی نہیں تو نے فرعون کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے تو نے حامان اور شداد کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے جو موسا کا جھنڈا اٹھائے گا اسے فرون سے سابقہ پڑے گا جو ابراہیم کا جھنڈا اٹھائے گا اسے نمرود سے سابقہ پڑے گا جو آقا کا جھنڈا اٹھائے گا اسے ابو جہل اور ابو لہب سے سامنا ہوگا یہ ناممکن کہ جھنڈے اٹھائے اور فرعون نہ آئے شداد نہ آئے حامان نہ آئے نمرود نہ آئے یہ تقاضا ہے یہ اللہ کی سنت یہ اللہ کی فطرت چھ لاکھ فوج تھی حضرت موسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کی فوج کیا تھی وہ تو قوم تھی قوم لے کر نکل گئے اور پھر جب فرعون کو پتا چلا کہ بھائی حضرت علیہ سلاۃ وسلام بنو اسرائیل کو آزادی دلا کر ہمارے ظلم ہمارے تشدد اور ہماری دہشت گردی کے چنگل سے نکال کر ان کو فلسطین کی سرزمین میں لے جا رہے ہیں اپنے آبا اور اجداد کی سرزمین کی طرف جا رہے ہیں تو فرعون سولہ لاکھ لشکر لے کر حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کا مقابلہ کیا ایک وقت وہ آیا کہ سامنے بہرے کلزم کلزم کا دریا اور دوسری طرف یہاں پھر کا سولہ لاکھ کا لشکر اللہ اکبر یہاں جائیں تو ڈوب مرے اور یہاں آئے یہ کچا چبالے چھ لاکھ کہاں اور سولہ لاکھ کہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کو حکم دیا اے موسا تم اپنی لاٹھی لے کر سمندر پر بارو سمندر پر بارہ راستے کھلے حضرت موسا علیہ السلام چھ لاکھ فوج کو لے کر اس میں چلنے لگے فرون نے کہا کہ اگر راستہ موسا کے لیے بن سکتا ہے میں تو رب ہوں میں تو خدا ہوں میرے لیے کیوں نہیں بن سکتا یہ کہہ کر کہ بیچ میں آیا تو موسا علیہ السلام پار لگ چکے تھے اور جب یہ درمیان میں آیا تو دونوں موجیں آپس میں ملی اور فرعون سولہ لاکھ لشکریوں سمیت تباہ ہو گیا برباد ہو گیا اب غور کریں سولہ لاکھ لاشیں سمندر کے اندر ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے فرعون کی لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنائی اگر بچنا تھا سولہ لاکھ لاشیں بچتی چھ لاکھ بچتی چھ ہزار بچتی چھ سو بچتی ساٹھ بچتی نہیں بچایا اللہ نے اللہ کو منظور تھا کہ اس فرون کو قیامت تک تک آن کے آنے والوں کے لوگوں کے لیے نشانی بنائے اللہ نے ساڑھے تین ہزار سال تک سمندر کے تھپڑے کھانے کے بعد اللہ نے اس کو نکال کر باہر کیا آج وہ مصر کی میوزیم کے اندر اس کا لاش ہے اور مصر کے جو فرون دوسرے ہیں ہر مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے ان کو ممی لگا کر کیمیکل لگا کر رکھا جاتا ہے لیکن پیرون کو ممی اور کیمیکل لگا کر نہیں رکھا گیا یہ کلام پاک کی صداقت اور کلام پاک کی سچی نشانی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم پیرون کو اگلے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے تو اس طریقے سے پیرون تو غرق ہو گیا اب باقی تھے کون یہ چھ لاکھ حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کی قوم اب ان کو لے کر فلسطین کی سرزمین کے اندر جانا تھا مدین نام کا ایک علاقہ درمیان کے اندر آیا حضرت سلاۃ وسلام نے کہا یہ علاقہ بود و باش کے اعتبار سے رہنے سہنے کے اعتبار سے آبادی بسانے کے اعتبار سے بہت اچھا ہے ایک کام کریں گے ہم یہاں پر بسیرا کر لیں گے تو چنانچہ وہ چھ لاکھ بنو اسرائیل وہاں پر آباد ہو گئے حضرت علیہ السلام حضرت ہارون یوشا بن نون اور کالب یہ کچھ لوگ وہاں پر اللہ والے تھے ان کے ساتھ یہ چھ لاکھ قوم یہاں پر رہنے لگی اب میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی قوم کا مطلب جب ایمانی طاقت اور اسلامی حرارت سے فیض یاب ہو جاتی ہے تو پھر اس کا پہلا کام ہوتا ہے کہ باطل سے برسر پیکار ہونا یہاں حضرت موسا مصر کے اندر فرعون سے ٹکر لی اور فرعون کو سمندر کے حوالے کیا اللہ کے عذاب نے تباہ کیا ایک تھی مدین کے علاقے کے اندر قوم عمالی خا بڑی طاقتور قوم بڑی قوت والی قوم میں نے آپ کو بتایا حضرت علیہ صلاح وسلام کو اب حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے کر آپ جہاد کے میدان کے اندر آئے یہاں جہاد فائنلائز ہو چکا اب مکان مکمل بن چکا ہے اب اس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے کرنٹ کا کام پینٹ کا کام دروازوں کا کام کارپینٹر کا کام پالش کا کام مکمل ہو چکا اب جہاد کی شکل مکمل ہونے کے بعد پہلا جہاد جس کو قرآن نے بیان کیا جو فائنلی شکل کے بعد پہلا جہاد ہوا حضرت موس علیہ سلاۃ والسلام کو حکم ہوا کہ تم اپنی قوم کو لے کر جو امالی خا قوم ہے اس سے جا کر ٹکر لو اب بنو اسرائیل کے مزاج میں شرارت تھی بنو اسرائیل پھر ان کی غلامی میں زندگی گزار چکے تھے فرون کے تشدد اور فرون کی جو ہے بربریت کے سائے تلے زندگی محکومانہ ان کا دماغ تھا تو کہنے لگے اض انتا و رب کا فقاتلا انا ہا ہونا قائد اے موسا ایک کام کرو بھائی بہت ہو گیا فرون سے ٹکر لے کر وہاں سے مصر سے بھاگ کر مدین آ کر سمندر کا راستہ طے کر کر ہم تو اب پھٹ چکے ہیں بھیا ایک کام کرو یہ کلام پاک کے الفاظ ہیں انتا و رب کا فقاتلا تم اور تمہارا رب مل کر جا کر لڑو ہم امنا ہا ہونا قائد یہاں بیٹھ کر ہم کامنٹری دیں گے یہاں بیٹھ کر ہم تمہارا میاج دیکھیں گے یہ بنو اسرائیل ہے جس نے حضرت علیہ سلاط وسلام کے ساتھ غداری کی حضرت موس علیہ سلاۃ وسلام کو بڑی مایوسی ہی ہوئی اور بہت رونا ہوا اور ان کو سمجھایا حضرت ہارون نے اور یوشا بن نون نے اور حضرت کالب نے کہ لوگو اللہ کے احسانات کو یاد کرو اللہ نے تمہارے لیے من و سلوا کو نازل کیا اللہ نے تمہارے لیے سمندر میں راستہ بنایا اللہ نے تمہیں فرعون کے ظلم اور تشدد سے نجات دی اللہ نے تمہیں یہاں آزادی نصیب فرمائی اور یہاں تم ٹھٹا کرتے ہو اور جہاد سے دامن چھڑاتے ہو اور میدان جہاد سے بھاگتے ہو تم نہیں مانا قوم کے لوگوں نے کہا موسا جاؤ تم اپنا رب کو لے کر تم لڑائی کرو ہم نے کا ایک آدمی آنے والا نہیں تو چنانچہ سینا نام کے علاقے میں ان کو اس قوم کو اللہ نے بند کر دیا گیا بند کر دیا اور وہ علاقہ ٹوٹل اس کا جو رغبہ تھا پھیلاؤ تھا نو کلو میٹر کا تھا یعنی نو کلو میٹر ایک جو ہے وطن تھا وہ اس وطن کے اندر اس بنو اسرائیل قوم کو ڈال دیا گیا اور اللہ کا عذاب یہ آیا اور اللہ کا قہر یہ آیا کہ اس قوم کو اس کے اندر قید کر دیا گیا قوم کا آدمی اگر وہاں سے نکل کر باہر جاتا بھی تو دن بھر جتنا دوڑتا سورج غروب ہونے کے بعد جہاں سے اس نے دوڑ لگائی تھی پھر واپس وہاں پر آ جاتا تھا تو چنانچہ چالیس سال تک اللہ تبارک تعالیٰ اس مقام سینا کے اندر ان کو قید کے اندر ڈال دیا ان کے اوپر رحمتوں کو ختم کر دیا ان پر برکتوں کو ختم کر دیا ان کی ترخیوں کو روک دیا اور چالیس سال کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مصالحہ سلاۃ وسلام کی جو قوم وہاں سے یہاں آئی تھی ایک ایک کر کر اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی اور یہ قوم نیست و نابود ہو گئے اور میں نے آپ کو بتایا قوم عمال کا معائنہ کرنے کے لیے حضرت علیہ السلام نے بارہ آدمیوں کو بھیجا تھا اس میں یوشا بن نون اور حضرت کالب اور بنو اسرائیل کے دس آدمی تھے میں نے بتایا وہ لوگ بڑے طاقتور قسم کے آدمی حتیٰ کہ اس کے اندر اوج بن انو اتنا بڑا آدمی کہ بھائی ایک ہتیلی کے اندر بارہ آدمیوں کو اس نے رکھ لیا اور جا کر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا موسا علیہ سلاط وسلام کو آ کر قوم امالی خاں کی جب ان جاسوسوں نے حالت کو پیش کیا اور کیفیت کو پیش کیا حضرت موسا علیہ السلام نے کہا میری قوم بزدل ہے ان کے سامنے ان کی طاقت کے تذکرے مت کرو تم خاموش رہ جاؤ یہ دو تو حضرت موسا کی ہدایت پر عمل کیے حضرت ہارون اور یوشا بن نون اور حضرت کالک یہ تینوں نے عمل کیا لیکن بقیہ لوگوں نے جا کر ان کو چغری کر دی کہ بھائی بڑی طاقتور قوم ہے تم مقابلہ کرو گے وہ تمہیں پیس کر رکھ دیں گے ایک آدمی اتنی اتنی ہائٹ کا اس کا سینا اتنا چوڑا اور اس کی ہائٹ اتنی بڑی اور جو ہے اس کے قدم اتنے بڑے وہ ایک قدم تم پر رکھے گا پہلے ہی وہ جہاد سے بھاگنے والی قوم تھی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جہاد کا انکار کر بیٹھی اور جہاد کا انکار جو قوم کرتی ہے اللہ کے عذاب کا شکار ہوتی ہے اللہ کا عذاب آیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر اس کو اس قوم کو نیست و نابود کر دیا اب یہاں پر حضرت موسا علیہ سلاط وسلام کے بارے میں آتا ہے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے اس چالیس سال کے درمیان حضرت موسا سلاۃ وسلام پردہ پرما گئے آپ کا وصال مبارک ہو گیا بعض کہتے ہیں کہ اگلی نسل جو آئی یوشا بن نون نے اس قوم کو تیار کیا اس قوم امالخا جس سے بنو اسرائیل لڑنے سے پیچھے رہ گئی تھی اور جہاد کرنے سے پیچھے رہ گئی تھی یوشا بن نون نے اس قوم کو ابھارا لیکن کہتے ہیں دو روایتیں حضرت موسا تھے اور حضرت علیہ السلام نہیں تھے بہرحال حضرات یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت موصلاۃ وسلام کی طاقت حضرت مصالحہ علیہ و سلام کی جو مادی قوت تھی کیا دنیا کی کوئی قوم اس بات کی اجازت دے سکتی تھی کہ فرعون کی طاقت کے سامنے فرعون کی قوت کے سامنے فرعون کی جبرویت کے سامنے اور فرعون کے تشدد کے سامنے اس بے سر و سامانی کی حالت کے اندر کیا علیہ السلام جہاد کر سکتے تھے علیہ السلام کیا پیراؤنڈ سے ٹکر لے سکتے تھے حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاری رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر لکھا ہے حضرت علیہ سلاۃ وسلام کا یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اگر کوئی قوم اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں بے سر و سامانی کی حالت میں یعنی نہ ہتھیار ہے نہ گولا ہے نہ بارود ہے نہ سائنس ہے نہ ٹیکنالوجی ہے نہ طاقت ہے نہ انفلوئنس ہے نہ قوت ہے وقت کے فرعون سے ٹکر لے گی جیسے اللہ نے حضرت موسا کو کامیابی دی قوم امالخا کو اللہ نے شکست دی قوم امالخا وہ تھی کہ جن کے سینے اتنے اتنے بڑے اور جن کا خد اتنا اتنا بڑا جن کے پاس ہتھیارات جن کے پاس سائنس جن کے پاس ٹیکنالوجی اور فرعون جس کے پاس پچپن ہزار شہروں کا مالک فرعون جس کے پاس سولہ لاکھ کی فوج فرعون جس کے پاس دولت مال سلطنت حکومت پولیس ملٹری سب کچھ اور حضرت علیہ السلام تو السلام کے پاس کیا جو قوم اللہ کے راستے کے اندر اللہ پر اعتماد کر کر اللہ پر بھروسہ کر کر اسباب کو دے کے بغیر بدر کے بدریوں کی طرح میدان کے اندر اتر جاتی ہے ان لدن سرسلنا وزینہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ان مجاہدوں کی مدد کریں گے نصر اللہ وفق قریب اللہ کی مدد ان لوگوں کی ساتھ ہوگی اور کامیابی ان قریب ہے اللہ کا وعدہ ایسے مجاہدوں کے ساتھ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی فتح اور جو ہے کامرانی کا وعدہ ایسے مجاہدوں کے ساتھ ہے آج کے کچھ دن آج کے ہجڑے آج کے مخلص اور آج کے یہودیت اور عیسائیت کے جو ہے ڈسے ہوئے اسباب کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم کیسے امریکہ سے ٹکر لیں گے دیکھو افغانستان نے ٹکر لی افغانستان کا ملک ختم ہو گیا طالبان کی حکومت ختم ہو گئی اسباب پر نظر کرنا یہ فرونیوں کی نشانی ہے مصب الاسباب پر دیکھنا یہ موسا کی علامت ہے یہ پیغمبروں کی نشانی ہے اللہ کے راستے میں جب کوئی آدمی نکل جاتا ہے اللہ کا علم اللہ کی بلندی کا جھنڈا الائے کلیمت اللہ کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور قوم جب محکوم ہوتی ہے قوم جب غلامانہ ذہنیت کی ہوتی ہے قوم کے اندر جب بزدلی دلی آتی ہے قوم جب جہاد سے بھاگتی ہے قوم جب جذبہ شہادت سے بھاگتی ہے دنیا کا ہر کتا اسے دیکھ کر بھوکتا ہے دنیا کا ہر سور اس کی طرف دیکھ کر دام دکھاتا ہے آج مسلمانوں کے خیالات سے مسلمانوں کی زندگی سے جب جذبہ جہاد نکلا جذبہ شہادت نکلا مال کی محبت پیدا ہوئی دولت کی محبت پیدا ہوئی عورت کی محبت پیدا ہوئی جائیداد کی محبت پیدا ہوئی آج مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے آج مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے جبکہ فرعون کی فرونیت اس وقت زندہ تھی ابو جہل کی جہالت اس وقت زندہ تھی ابو لہب کی شولہ زنی اس وقت زندہ تھی جب ابو لہب کو شکست دیا گیا ابو جہل کو مارا گیا جب فرون کو غرق کیا گیا تو فرون برسر اقتدار تھا آج کی کفر کی کمر ٹوٹ چکی ہے آج کے شرک کی کمر ٹوٹ چکی ہے یہ بیساکھیوں کے بلبوتے پر چل رہا ہے کفر بھی حقیقی کفر نہیں ہے مشرق بھی حقیقی مشرق نہیں ہے کافر بزدل ہے مشرق بزدل ہے امریکہ بزدل ہے برطانیہ والے یہودی کتے عیسائی کتے بزدل ہیں ان کی طاقتیں ٹوٹ چکی ہیں ان کا شیرازہ بکھرا جا چکا ہے یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں یہ فرعون نہیں ہے وقت کے فرعون کی طرح ابو جہل نہیں نمرود نہیں حامان نہیں اس مرے ہوئے مچھر سے کمزور تر ان کی طاقت ہے مسل الدین بیتا و ان اوہن الانکبوت میرے اللہ نے فرمایا اللہ کے علاوہ جو اور کی پوجا کرتے ہیں ان کی طاقت مکڑی کے جالے کی طرح ہے ایک جھاڑو سے ایک بچہ ان جانوں کو گرا سکتا ہے ایک جھاڑو سے اس قوم کا ایک ماس اس قوم کا ایک معاوض امریکی طاقت کو نیست نابود کر سکتا ہے کفر کی طاقت کو نیست نابود کرتا ہے شرک کی طاقت کو نیست نابود کر سکتا ہے آج مسلمانوں ہمیں فلسطین جانے کی ضرورت نہیں افغانستان جانے کی ضرورت نہیں عراق جانے کی ضرورت نہیں کشمیر کے اندر ہماری ماؤں کے ساتھ ہماری بیٹیوں کے ساتھ امت کی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے کون ہے ان کی چیخ و پکار سننے والا کون ہے ان کی مدد پر لبیک کرنے والا کون ہے ان کے سروں پر عزت عبت پاک دامنی کی اور عصمت کی چادر کو ڈالنے والا مسلمانوں جورو کی غلامی سے جورو کے حیض و نفاس کے چاٹنے سے فرصت ملے نکلو اللہ کے راستے کے اندر الہی کلیمت اللہ کے علم کو تھامو اور جہاد کے علم کو تھامو شہادت کے علم کو تھامو یہ شخصیت پرستی کو یہ جھنڈا پرستی کو یہ مکتب فکر کی پرستی کو یہ دیوبندیت اور بریلیت کی پوجا کو اللہ کے لیے چھوڑو اٹھو پھر دیکھو کہ کفر تمہارے سامنے کیسے کامتا ہے آج جو ہے ججوں کے اندر کیا فرقہ پرستی کے زہر نہیں آ چکے ہیں مودی کو سپریم کورٹ نے کیا کلین چٹ نہیں دی ہے کیا مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کے ساتھ گجرات کے اندر جو واقعہ کو دوہرایا گیا تھا دو ہزار دو کے اندر آج کا کافر آج کا ہندو آج کا مشرق کیا مسلمانوں کو دھمکی نہیں دے رہا ہے کہ ہم تیرے بنگلور کو گجرات بنا دیں گے اور تیرے مدراس کو اور تیرے بہار کو گجرات بنا دیں گے اور اس کو انہوں نے نہ صرف کہا بلکہ کر کے بھی نہیں بتایا کہ راجستھان کے گوپال گڑھ کے اندر بھرتپور کے اندر جو ننگا ناچ ناچ ناچا گیا فرقہ وارانہ ذہن کے لوگوں نے اور اس ہندوستان کی پولیس نے جو ظلم اور تشدد کا ننگا ناچ ناچا حضرت فاطمہ نام کی جو ہے عائشہ نام کی مسجد کے اندر گولیوں کے نشانات خون کے چھیٹے کلام پاک کے بکھرے اور آج ہندوستان کے اندر فرقہ پرستوں کی دردرندگی اور ان کی بربریت کا یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے اور ان کا وہ نعرہ کہ ہم دنیا ہندوستان کے ہر حصے کو گجرات بنا کر رہیں گے کس طریقے سے جرم کیا تھا قصور کیا تھا ہم نے کون سے گوجر طبقے کو مارا تھا ہم نے کون سے ہندو کو گالی دی تھی ہم نے کون سے مندر سے بدھ کو تراشا تھا ہم نے کس کی ماں اور بہن کے آبرو کو لوٹا تھا ہم نے کس سے رشوت کو مانگا تھا ہم نے کس کی زمین کو ہڑپا تھا آپ کو کیا پتا مسلمانوں مسلمانوں تم سینے پر ہاتھ باندھنے ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنے ارس و خوالی اور چلا اور چھٹی کے جھگڑوں کے اندر پڑے رہو اور آج یہ مرا ہوا سڑا ہوا کافر مردہ ہماری غیرت کو للکار رہا ہے اور ہماری حمیت کو جگا رہا ہے اور ہمیں بیدار کر رہا ہے مسلمان تو مرنے کے لیے نہیں آیا مسلمان تو پٹنے کے لیے نہیں آیا بڑی کے اندر اسکول کے سلیبس کے اندر ساتویں کلاس کے اور سلیبس کے اندر حضرت پیر سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا کارٹون بنایا گیا آخا کا کارٹون بنایا گیا پیغمبروں کا کارٹون بنایا گیا صحابہ کرام کا کارٹون بنایا گیا کس چیز کا انتظار ہے مسلمانوں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ڈنمار کے ایک یہودی کتے نے ہمارے آقا کا کارٹون بنایا دنیا کے مسلمانوں نے عورتوں نے بچوں نے اپنے سینے پیش کر دیے ان یہودی پولیس والوں کے سامنے ان عیسائی ملٹری کے سامنے ان سینوں پر گولی تو چل سکتی ہے لیکن محمد کا خاکہ نہیں بن سکتا وہ جانتے ہیں آخا کے لیے قوم مر سکتی ہے آخا کے لیے قوم بک سکتی ہے پھر کس وجہ سے انہوں نے ساتویں کلاس کے سلیبس کے اندر میرے آقا کے خاکے کو کارٹون کو بنایا صحابہ کے کارٹون کو بنایا یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہتے ہیں جذبہ جہاد کے لیے کچھ نہیں بھرت پور کا واقعہ یہ ایک قبرستان کی زمین کے اندر مسلمانوں کا اور گوجر طبقے کا تنازع چل رہا تھا جھگڑا چل رہا تھا کورٹ کے اندر مقدمہ چل رہا تھا مسلمانوں کے پاس ثبوت تھا کہ یہ قبرستان کی زمین مسلمانوں کی ہے اور کورٹ سے فیصلہ آ گیا کہ یہ زمین مسلمانوں کو دے دینی چاہیے اتنے میں دو سو میٹر کے فاصلے پر جو ہے گوجر طبقہ جمع ہو گیا یہاں قبرستان میں مسلمان دونوں میں گولہ باری ہوئی دونوں میں پتھر بازی ہوئی اچانک وہاں کے بڑے لوگوں نے اور وہاں کے مکھیا لوگوں نے وہاں کی پولیس ڈپارٹمنٹ نے اس جو ہے گوپال پور کے بھرت پور کے علاقے میں وہاں انہوں نے امن کی پیس کی ایک میٹنگ کی اس میں گوجر طبقہ بھی تھا اس میں مسلمان طبقہ بھی تھا گوجر طبقے نے معافی مانگ لی کہ جب عدالت کا فرمان آپ کے پاس ہے عدالت کا حکم آپ کے پاس ہے ہم شما چاہتے ہیں یہ زمین ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں لیکن جو مسلمان دشمن ہے آر ایس ایس طبقہ جو فرقہ وارانہ ذہنیت رکھتا ہے وہ کب اس امن کی میٹنگ کو برداشت کر سکتا تھا اس پیس کمیٹی کو برداشت کر سکتا تھا یہ لوگ میٹنگ کر کر نکل رہے تھے دو چار سو آر ایس ایس کے کارندے نکل گئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ مسلمانوں نے دس بیس جو ہے گوجروں کو قتل کر کر لاش لے کر گئے ہیں اپنے قبرستان میں چھپانے کے لیے اتنا کہنا تھا کہ گوجروں کے جذبات بھڑک اٹھے پتھراؤ ہونے لگا فساد بھڑک اٹھا اتنے میں جب مجسٹریٹ آیا تو یہ لوگ جو ہے آر ایس ایس کے مجسٹریٹ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم فائرنگ کا آرڈر دو اس نے کہا ہم فائرنگ کا آرڈر نہیں دیں گے اس کا موبائل چھینا گیا اور توڑا گیا اور کچھ آدمیوں نے مجبوراً فائرنگ کا آرڈر اس سے زبردستی لکھوایا اور جب فائرنگ کا آرڈر ملا سادے لباس کے اندر پولیس والوں کی ملی بھگت کے ساتھ وہ گئے مال خانہ وہاں سے ہتھیار نکالے اور خود پولیس والوں نے آر ایس ایس کے لوگوں نے اس مسجد عائشہ کی طرف آئے نمازیوں پر فائرنگ کی مسلمانوں پر فائرنگ کی کئی مسلمان اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیے گئے مسلمانوں بتاؤ ہم نے کیا قصور کیا ہم نے کیا جرم کیا اب مسجدوں کے اندر کیا گولیاں چلیں گی کیا مسجدوں کے اندر اب مسجدوں سے لاشیں نکلا کریں گی کیا اب دنیا کے چپے چپے کے اندر گجرات کے واقعے کو ایک اور گجرات بنا کر کیا دوہرایا جائے گا کب ہم سم لیں گے کب ہم جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت سے سرشار ہوں گے آخر کس چیز کا انتظار ہے قرآن کو جلانا تھا جلا دیا گیا ماں بہنوں کی آبرو لوٹنا تھا لوٹ لیا گیا بازاروں کو تباہ تاراج کرنا تھا کر دیا گیا مولویوں کو گالی دینا تھا دے دیا گیا داڑھی داڑیڈانا تھا لاکپ کے اندر داڑھی مڈائی گئی مسلمان کی عورت کی آبرو لاکپ کے اندر لوٹنا تھا اس کو لوٹ لیا گیا مسلمانوں کو بے جو ہے بے سہارا کرنا تھا ان کو اتنا کمزور کیا کہ ہندوستان کے فقیر اور دلت قوم سے ان کے مالوں کو چھین کر ان کی دولت کو چھین کر ان کو ذلیل کر دیا گیا دھما دیکھنے کا الزام ان پر در دیا گیا دہشت گردی کا لیبل ان پر لگا دیا گیا ٹیلیرسٹ کا لیبل <coughs> ان پر لگا دیا گیا آخر کس چیز کیا چاہتا ہے مسلمان ہندوستان کا اور کیا چاہتا ہے بابری مسجد دینی تھی دے دی گئی بابری مسجد کے ممبر و محراب پر رام للہ کی مورتی رکھنی تھی رکھ دی گئی اور مسلمانوں کا قتل عام کرنا تھا میرٹ بنانا تھا ملیالہ بنانا تھا مراد آباد بنانا تھا بنا دیا گیا قرآن کریم کے اوراق تھا پٹاخہ بنانا تھا بنا دیا گیا مسلمانوں کو مسلکوں میں لڑانا تھا لڑا دیا گیا کشمیر کی وادیوں کو خون سے رنگین کرنا تھا وہ کر دیا گیا آخر یہ خون شہدا کم رنگ لائے گا آخر یہ غیرت کب جاگے گی آخر یہ حمیت کب جاگے گی مسلمانوں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دھماکے کروا کر مسلمانوں پر الزام لگا کر مسلمانوں کی جو ہے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد اور یہ ٹیلورسٹ یہ ثابت کر کر ان کے وجود کو اور ان کی شخصیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں ایک واقعہ بم دھمامے کا ہوتا ہے ایسا میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے بم دھماکے میں کتنے لوگ مرتے ہیں سات لوگ آٹھ لوگ دلی کے بم دھماکے میں کتنا مرے دس بارہ لوگ تیرہ لوگ ہی تو مرتے ہیں کتنے مرتے ہیں لوگ بم دھماکے میں زیادہ سے زیادہ سو دلی کے اندر جو اتنا بڑا واقعہ ہوا وہ اس کے اندر کتنے مرے دو سو بیس آدمی مرے لیکن اس سے بڑے دھماکے یہ کافر کر رہے ہیں یہ مشرق کر رہے ہیں کیا کھانے کے اندر ملاوٹ کر کر یہ کھانے کی ملاوٹ سے بچے مر رہے ہیں دوائیوں کی ملاوٹ سے مریض مر رہے ہیں پلوں کی ملاوٹ سے پل گر رہے ہیں دیواروں کی ملاوٹ ابھی بنگلور کے اندر ایک ہائی اسکول کی کالج کی دیوار گر کر ایک طالبہ کا انتقال ہو گیا اور ایک جگہ جو ہے یہاں کے فریڈم پارک کی ایک دیوار گر کر ایک انجینئر کا جو ہے انتقال ہو گیا مر گیا یہ مروا رہے ہیں ہر آئے دن یہ تار تار جو سڑک پر تار بچھائی جاتی ہے ڈامر بچھایا جاتا ہے اس کو کھا کر جب ایک بارش آتی ہے کھڈے پڑ جاتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ایک گاڑی تیز رفتار سے آ کر بارش میں کھڈے میں پھنس جاتی ہے پیچھے سے گاڑی آ کر ٹکراتی ہے نقلی پارٹس بنوا کر نقلی غذائیں عام کر کر قیدیوں کی غذائیں کھا کر جنگل کے درندوں کے غذائیں کھا کر اور کتے کے بسکٹ کا گھوٹالا کر کر زمین کا گھوٹالا کر کر یہ گھوٹالے کرنے والے بمباری کرنے والوں سے بڑے دہشت گرد کتے ہیں وہ سیو پیزن کے اندر ہزاروں لوگوں کو مارتے ہیں کسی دواخانے کے اندر جائیے ایک صاحب جو میڈیکل کمپنی کے اندر ڈرائیور تھے انہوں نے بتایا کہ دوائیاں جب میڈیکل شاپ کے اندر فروخت ہوتی ہیں اور ایک پیریڈ تک فروخت ہوتی ہیں ایکسپیری ڈیٹ کو ٹیک ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوائیاں دوبارہ اس جو ہے دوا کی کمپنی میں لائی جاتی ہے ان کو کیمیکل سے دھو کر اگلی نئی تاریخ اسی پر چڑھا دی جاتی ہے بتائیے انسانوں کی جانوں سے سودا کرنے والے مریضوں کی زندگی سے کھیلنے والے پلوں کی زندگی سے کھیلنے والے ہائی وے سے کھیلنے والے موٹر گاڑیوں کے نقری پارٹ بنانے والے ووٹنگ کا گھپلا کرنے والے ووٹ کے بدلے نوٹ لینے والے پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھا کر روپیہ لینے والے عدالت کے اندر انصاف کے ترازو کو جھکانے والے قاتل کو مقتول بنانے والے مقتول کو قاتل بنانے والے ظالم کو مظلوم بنانے والے مظلوم کو ظالم بنانے والے یہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں یہ دھماکے سے بڑا دھماکہ ہے کہ جو اس ہندوستان کے اندر پنپ رہا ہے ہندوستان کا سیاسی کتا ان دھماکوں سے بڑا ملزم مجرم دہشت گرد ہے خود اس جو ہے کرناٹک کی سرزمین کے اندر اس ڈھائی سال کے اندر جو گھپلے اور جو گھٹالے مینس کے ہوئے ہیں زمینوں کے ہوئے ہیں اور وزیر اعلیٰ کو جس جرم کے اندر اور جس الزام کے اندر برطرف کیا گیا ہے پوری دنیا کے اندر ایسے گھوٹالوں کی مثال ایسی رشوت خوری کی مثال ایسے ایمان اور زمین فروشی کی مثال نہیں ملتی ایک دھماکے سے آٹھ آدمی مرتے ہیں اور ان کے دھماکوں سے ہزاروں غریب ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں لاکھوں مریض دوا نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں نقلی دوائیں کھا کر کسی کی کٹنی چلی جاتی ہے کسی کا میدا چلا جاتا ہے کسی کو شوگر کی بیماری آ جاتی ہے کسی کو نمک کی بیماری آ جاتی ہے کسی کا دل پھٹ جاتا ہے کسی کی رگیں پھٹ جاتی ہیں کسی کا مسانہ اور پیشاب کی تھیلی پھٹ جاتی ہے اور سب کرنے والے یہ دہشت گرد کتے ہیں کسی نے پٹاخہ پھوڑا میڈیا نے ایسے اٹھایا ایسے اٹھایا کہ دنیا میں بڑا دہشت گرد ہے تو یہ پٹاخہ پھوڑنے والا یہ نقلی دوائیاں بنانے والے نقلی پرزے بنانے والے یہ ملاوٹ کرنے والے یہ گھوٹالے کرنے والے یہ قیدیوں کی ہڈیاں چاپنے والے یہ جنگل کے درندوں کی غذا کو ہضم کرنے والے یہ پل کی سیمٹ اور کانگریٹ کو ہضم کرنے والے یہ تار روڈ کے تارکول کو ڈامر کو کھانے والے یہ یتیموں کے مال کو کھانے والے یہ بیواؤں کے وظیفے کو کھانے والے یہ قیدیوں کے غذاؤں کو کھانے والے یہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں ایک نمبر کے دہشت گرد ہیں اور یہ اپنی موت آپ مر چکے ہیں صرف تم یہ کام کرنا ہے کہ ابو جہب کو جب اچھا نام کی بیماری ہوئی پورا جسم جو ہے پھوڑوں سے پیپ سے لہو لہان ہو گیا اس کے بیٹوں نے یہ کیا کہ لمبے بمبو لے کر بانس لے کر اس کو ایک سڑی ہوئی مری ہوئی کتے کی لاش کی طرح ڈھکیل کر ایک گڑے میں ڈال دیا مسلمانوں تمہیں اب وقت کے زندہ پھر سے نہیں لڑنا ہے وقت کے زندہ حامان اور زندہ شداد زندہ ابو لہب زندہ ابو جہل سے نہیں بلکہ وہ ابو لہب جس کا جسم سڑ چکا ہے اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے یہ گھٹالے کر کر بے ایمانی کر کر بدماشی کر کر مسلمانوں کی عورتوں کی آبرو لوٹ کر مسلمانوں کی جائیداد کو دبا کر بدامنی پھیلا کر یہ اپنی موت آپ مر چکے ہیں صرف بٹن دبا کر انتم سنسکار کرنا آپ کا کام ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یو پی کی مایاوتی اس کو اگر چپل چاہیے تو وہ یو پی سے بمبئی سے من پسند جوتے منگانے کے لیے تیرہ تیئیس لاکھ روپے خرچہ کر کر اپنی زیک سیکورٹی کا جو ہوائی جہاز ہے اس میں اپنے اسٹاف کو بھیج کر اپنی کام والی کو بھیج کر اپنے ناپ کے چپل وہ یو پی سے وہ بمبئی سے یو پی منگواتی ہے ایک جوڑی چپل منگانے کے لیے یو پی کے سرکار کے خزانے سے بیس پر تین لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں جو عورت جو حکومت کی سربراہ اپنے جوتوں کے لیے بیس پر تین لاکھ روپے خرچ کر سکتی ہو وہ کتنے گھٹالے کرے گی اور کتنا وہ ہوم کا پیسہ بےمانی کے اندر خرچ کرے گی یہ حرام زادے ان کے ناک میں پانی آ جاتا ہے یہ حرام زادے ان کو چھینک آتی ہے ان کو کھانسی آتی ہے یہ واشنگٹن جاتے ہیں یہ برطانیہ جاتے ہیں یہ فرانس جاتے ہیں یہ جرمنی جاتے ہیں حکومت کا تمہارے اور میرے جیسے غریبوں کا چاکلیٹ کا ٹیکس لے کر اور یہ اینٹ کا ٹیکس لے کر ایک مٹھی بالو کا ٹیکس لے کر یہ برطانیہ جا کر فرانس جا کر جرمنی جا کر وہاں کی گوری رنڈیوں کے ساتھ یاشی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ منہ کلا کرتے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہے دہشت گرد ایک نمبر کے اور یہ مر چکے ہیں اور بےمان اپنی موت آپ مر چکا ہوتا ہے فرون اپنی موت آپ مر چکا تھا قارون اپنی موت آپ مر چکا تھا شداد اپنی موت آپ مر چکا تھا ابو لہب اپنی موت آپ چکا تھا اب یہ کفر اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے یہ عیسائیت یہ یہودیت یہ نصرانیت یہ سب کچھ ختم ہو چکے ہیں شیطان کے دھوکے میں نہ ہو یہ شیطان نہ تمہیں دنیا کا رکھے گا نہ آخرت کا رکھے گا اور ایسی ایسی ٹیکنیک گمراہ کرنے کے لیے اپنائے گا اچھو اچھوں کی زندگی تباہ برباد ہو جائے گی میں نے بتایا کہ بادشاہ کی بیٹی کے علاج کے لیے وہ جو جنگل کے اندر اللہ والے رہتے تھے ایک پھونک مارتے تو علاج ہو جاتا تھا لیکن یہ کمینہ شیطان یہ حرام زادہ شیطان کب چاہتا تھا کہ اللہ والے کا نام روشن ہو جائے مومن کا نام روشن ہو جائے مجاہد کا نام روشن ہو جائے چنانچہ جب دوبارہ لڑکی کو پھر اس نے بیماری دی اور لڑکی جب علاج کے لیے آئی اور اس کو لٹایا گیا پردے کے اندر تھی لڑکی اور چہرے پر کپڑا تھا شیطان نے ہوا کو چلایا جب ہوا چلی چہرے سے کپڑا ہٹا اللہ والے کی نگاہ جب اس لڑکی کے چہرے پر پڑی وہ حیر حیرت میں رہ گیا اس کے دل دے بیٹھا اس کا دیوانہ ہو گیا اور اس لڑکی کو بھیج تو گیا اب سجدوں میں مزہ نہیں اب عبادت میں مزہ نہیں ہر طرف ہر وقت تصور جانے جانا ہے کہ لڑکی کا تصور ہے کہ اس کو کھائے جا رہا ہے اب شیطان نے ایک چال چلی تیسری مرتبہ اس بادشاہ کی شہزادی کو بیمار کیا اور اس کے بعد لڑکے کے دل میں بات ڈالی کہ بار بار کے آنے سے تمہارا بھی نقصان میرا بھی نقصان اب کی مرتبہ لمبی مدت تک نرسنگ ہوم میں ایڈمٹ کرنے کی طرح اس لڑکی کو رکھ کر تم علاج کرو تو بادشاہ کہا نانا ہم لڑکی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے شیطان نے کسی طرح اسے آمدہ کر لیا لڑکی کو چھوڑ دیا پھر جو ہونا تھا وہ ہو گیا آنکھیں لڑی چہروں کی محبت آپس کے اندر گرفتار ہوئے چہروں کی محبت کے اندر اور پھر اس کے بعد وہ دیوانگی کے وہ کام جسے دنیا دیکھنا نہیں چاہتی تھی زمین و آسمان شرماتے تھے یہ دونوں بدکاری اور زنا کے اندر ملوث ہو گئے دیوانگی کے اندر کچھ پتہ نہیں لگا لیکن جب حمل بننے لگا لڑکی کی کیفیت دیگر گو ہونے لگی تو اب اللہ والے کو جو اللہ والے تھا شیطان کی شیطانیت کا شکار ہو چکا تھا اب اسے خیال آیا ہے اگر اس کے باپ کو پتا لگے گا میرے ٹکڑے کر دے گا شیطان اس کے دل و دماغ کے اندر گیا اور ایک پلان بنایا کہ لڑکی زندہ رہے گی تو نہ وہ بتائے گی اس واقعے کا علم کسی کو نہیں تم اسے قتل کر کر جنگل میں کسی ویرانے میں دفن کر دینا اور بادشاہ کو بتا دینا علاج کے دوران لڑکی کا انتقال ہو گیا تو چنانچہ بادشاہ کو اطلاع دے دی گئی بادشاہ نے بھی اس کے تخوے اور پرہزگاری کی وجہ سے یہی سمجھا کہ بچی کا انتقال ہو گیا پھر اس کے بعد یہ خبیص شیطان بادشاہ کے دربار میں انسان کے بھیس میں گیا جہاں پنا بچی کا انتقال بیماری میں نہیں ہوا یہ مرحلے ہوئے اے کبھی سٹ گئی کہ وہ اللہ والا اور وہ بزرگ یہ کام کرے گا نہیں آؤ میں تمہیں جنگل میں اس کی خبر بتا سکتا ہوں خبر کو کھوتا گیا تو چہرہ اس جیسا نکلا بادشاہ کو یقین ہو گیا پھر بادشاہ نے اس اللہ والے کو گرفتار کروایا اور سولی پر لٹکانے کی پوری تیاری کر لی پھر یہ قمیض اس سولی کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا سارا کاروبار میرا تھا عشق میں نے کرایا محبت میں نے کرائی اور بادشاہ کو تم تک یہ شہزادی میں نے پہنچائی دونوں کے درمیان زنا کی آگ میں نے لگائی اور قتل کا منصوبہ میں نے بنایا اب بچا سکتا ہوں تو میں بچا سکتا ہوں جس نے شیطان کی بات مانی وہ دنیا میں بھی تباہ ہوا آخرت میں بھی رسوا ہوا کمس علی شیتان الانسان کفر فلما کفرا خالا انی بری من اخاف اللہ رب العالمین جب قیامت میں یہ بندہ شیطان سے کہے گا آرام زادے تیری طرف سے میری آخرت تباہ ہوئی وہ کہنے لگا انی بری بری میں تجھے جانتا بھی نہیں میں تجھے کب مار کر کہا داڑھی مڈانے میں تجھے کب کہا نماز چھوڑنے کبھی تو دیکھا مجھے پلما کپرا کالا انی بری من بھائی تجھے جانتا ہی نہیں انی اقاف اللہ اور العالمین میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں وہاں تخوا بگارے گا یہ تو آپ کہنے لگا دیکھ سب کچھ کرا کرایا میرا کھیل ہے ایک کام کر سجدہ کر لے میں تجھے نجات دلا دوں گا اس نے کہا مرتے مر جاؤں گا سجدہ نہیں کروں گا بات ہو رہی تھی بات ہو رہی تھی حتیٰ کے سولی لٹکانے کا وقت آ گیا اب ہاتھ باندھ دیے گئے پیر باندھ دیے گئے اب سجدہ بھی نہیں کر سکتا اب کہا شیطان نے دیکھ آنکھ کے اشارے سے تم میری طرف جھک جا سر کو جھکا لے میں تجھے بچا لوں گا اور جس نے ساری زندگی تقوی میں گزاری اور تہارت میں گزاری اللہ کے راستے میں گزاری جو شیطان کی بات مانتا ہے باطل کی بات مانتا ہے اہل باطل کی بات مانتا ہے اس نے اس وقت اپنے آنکھ اور سر سے سجدہ کر کا اشارہ کر دیا اور اسی لمحے اسے سولی پر لٹکا دیا گیا اور دنیا سے گیا تو بے ایمان دنیا سے رخصت ہوا کمس علی شیتان اس خال علی انسان اک پور پلما کفرا خالا انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین یہی حشر ہوا یہی حشر ہوا بنو اسرائیل کا جب حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام کے پردہ فرمانے کے بعد چالیس سال میں یہ قوم جو تھی وہ مر گئی اس کے بعد جب یہ بنو اسرائیل قوم امالخا سے جہاد کے لیے گئی تو وہاں بل ام بن باورا بل ام بن باورا ایک اللہ والا ایک متقی ایک پرہزگار کبھی اس کی تو عرض نہیں جاتی قوم کے لوگوں قوم امالخا کے لوگوں نے بلم بن باورا کو پکڑا کہ بنو اسرائیل کی قوم حضرت موسا ہارون کی قوم ہم سے ٹک کر لینے آ رہی ہے ایک کام کرو بلم من باورا تم ان کے حق میں بد دعا کرو وہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے بلم بن باورا نے کہا وہ حق پر ہیں میں نہ حق بد دعا نہیں کرتا قوم کے لوگوں نے بلم بن باورا پر ظلم کیا تو وہ اپنے گدھے خچر کی سواری پر بیٹھا اور بیٹھ کر ایک بزرگ مقام پر ایک متبرک مقام پر دعا کرنے کے لیے آیا اور جب بڑھنے لگا اس کی سواری پیچھے ہو جاتی تھی تو قوم کے لوگ پوچھتے آگے کیوں نہیں جاتا تو کہتے کہ فرشتے مجھے مکے مار کر پیچھے کر رہے ہیں کہ تو ان کو دعا نہیں کر سکتا تو ان کو دعا نہیں کر سکتا فرشتوں کی طاقت کا مقابلہ کر کر بلم بن باورا اپنے تخوے کے زم میں اپنی بزرگی کے زم میں کسی طرح اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور اس جگہ پر پہنچ کر بد دعا کریمات بنو اسرائیل کے حق میں نکالتا ہے تو اللہ یہ کرتا ہے بد دعا دیتا ہے تو دعا بن جاتی ہے بنو اسرائیل کے لیے اور اپنی قوم کے لیے دعا کرتا ہے تو دعا بن جاتی ہے لیکن بلم بن باورا اللہ کے حکم پر نہیں چلا اللہ کی مرضی پر نہیں چلا اللہ کا عذاب اس پر آ گیا اس کی زبان لٹک کر اس کے جو ہے سینے تک آ گئی اس نے پہچان لیا کہ مجھے اس قوم کے حق میں بدعا نہیں کرنا تھا میں نے بدوا کی اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا اب سوچا کہ میں ڈوبا سنم تو اور بھی لے کر اوروں کو لے کر میں ڈوبوں گا تو بنو اسرائیل کو نہیں چھوڑوں گا تو اس نے ایک چال چلی کہ ایک عورت سے ستر ہزار آدمیوں کا انتقال ہو جاتا ہے کیا چال چلی کہ عورت کو جس کی وجہ سے ستر ہزار فوجی مر جاتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ شاء اگلی جمعہ عرض کروں گا اگلے پیغمبر کے واقعے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں الہ کلیمت اللہ کا جذبہ بیدار فرمائے آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین